أخرج أحمد عن عبد الرحمن بن خباب سلمي قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحث على جيش الأسرة وقال عثمان علي بن أكبير بأحداثها وأقطابها قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حسن فقال عثمان علي مئة أخرى بأحداثها وأقطابها قال فرأيت رسول الله الله صلى عليه وسلم يقول بيده هكذا يحركها وفي رواية كالمتعجب ما ما ما وقال على على عثمان عمل بعد هذا ثلاث مرات وإنه التزم بثلاث من بعير بأحداثها وأقتابها قال عبد الرحمن رحم شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ما ضر عثمان بعدها أو قال بعد اليوم كذا في البداية وعن عبد الرحمن بن سمورة رضي الله عنه قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز ليس الأسرى ففرغها عثمان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قالها مرارا قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج وقال النهبي صحيح وعن ابن مر في حديث ابن مر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تنسى لعثمان ما لا عثمان ما عمل بعدها وعند ابن ابي والدار قدني وابي نوائب ابن ساكنا هدف الجمال رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى عثمان يستعينه في ذي الفكره وبعث إليه عثمان بعشرة آلاف درهم بعشرة آلاف دينار فصبت بين يديه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بين يديه زهرا لبطنه ويدونه يقول غفر الله تبارك وتعالى لك يا عثمان ما أسلمت وما علنت وما أخفيت وما هو كائن إلى أن يقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة ما ما عثمان عمل بعد هذا كذا في المنتخب صحابہ کرام مال خرچ کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے مختلف قسم کے اخراجات ہوتے ہیں جیسے کہ کل کہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کو اسلام پر جمانے کے لیے وہ کچے ہیں کیونکہ ان کو مال دیتے تھے تو وہ جم جانے ہاں۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو مال دیا اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے مسلمانہ نے دین سے لوٹنے کے لیے ہاں، اس کے لیے مال خرچ کرنا یہ بڑی مقدار ہے بڑے خرچ ہوتے تھے اس میں <coughs> ان حضرات نے اس مد نے بھی اپنا مال خوب خرچ کیا ہے بہت زیادہ اسی میں زیادہ خرچ کیا اپنے اوپر سب سے تھوڑا خرچ کیا اپنے اوپر سب سے کم اور اخلاق پر احسان پر لوگوں کی دلداری پر اور اس اعلائے کلمت اللہ پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سب سے زیادہ خرچ کیا یہاں تک کہ وہ غریب ہو گئے اور وہ کوئی شکایت بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے حالت اچھے نہیں ہے یہ اللہ کے راستے میں ہے تو آج ذکر ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا تبوک کی طرف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے وہ سال بھی سوکھا تھا کہ مال نہیں تھا گرمی کا زمانہ تھا اور دور جانا تھا اور تعداد بھی بہت زیادہ تھی آپ کے ساتھ تقریباً تیس ہزار تیس ہزار میں تو وہ اختلاف ہی نہیں ہے تیس ہزار آدمی آپ کے ساتھ جائیں گے تبو رومیوں سے مقابلے کی بات کی تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یعنی ممبر پر چڑھ کر کے مال لگانے کی ترغیب دی اس وقت مال کی ضرورت ہے اپنی طرف سے مال تو عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک سو اونٹ میری طرف سے اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ میں لوں گا اونٹوں کی بھی ضرورت تھی اس ہزار آدمی نکلا جائیں گے پیدل کتنی ایک سو اونٹ اس کے تمام ساز و سامان کے ساتھ میں لوں گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی ایک سیڑھی اور نیچے اترے اسے اتر کر پھر دوسرا بیان دیا دوسرے بیان میں پھر لوگوں کو ترغیب دی تو دشمن عثمان صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ایک سو اونٹ اور میری طرف سے تمام و سامان کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تعجب سے اپنا ہاتھ پلٹ رہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ عثمان اب عثمان کو کوئی حالت نہیں ہے آج کے بعد کوئی نفلی عبادت نہ کرے ان کے لیے کافی ہو گیا آج کے بعد اگر وہ اس لیے کہ پڑھائی تو ادا کرنے پڑیں گے نماز روزہ ادا لیکن اس کے علاوہ اور کوئی عمل بھی نہ کرے تو ان کی کامیابی کے لیے کافی ہو گیا اور یہ تقریباً یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے تین سو اونٹ دیے اور عبد الرحمان کے میں خود موجود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر پر یہ بات کر رہے تھے کہ عثمان کی وجہ ہے آج کے بعد کوئی کوئی حرض کی بات نہیں ہے کوئی عمل نہ کرے عبد الرحمان میں سبورا کہتے ہیں جب عثمان آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک ہزار مینار لائے سونے کے سکے ہوتے تھے وہ ممبئی جی ہیں اور نقد کیش ایک ہزار مینار جو مجھے ضرورت پڑے گی رسیت کی ضرورت کے لیے اور وہ آپ کی گود میں ڈال دیا لا کر کے ایک ہزار دینا صلی اللہ صلی اللہ ان دیناروں کو کرتے خوشی میں جی ہاں اور وہی بات فرمائی ہے عثمان کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں آج کی بات ہے اگر وہ کوئی عمل بھی نہ کرے ایک روایت میں ہے ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ تو عثمان کو نہ بھول جانا ہاں، کیا مطلب ہے کہ عثمان کو سب کچھ دینا اور عثمان کے لیے کوئی حرض نہیں آپ کے بعد کوئی عمل نہ کرے اور یمان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے بعد آدمی بھیجا کہ بھائی تو تمبو کی طرف جو جا رہی ہے اتنا بڑا فاصلہ اس کے لیے مدد کی ضرورت ہے کہ آپ نے ان کے بعد بھی بھیجا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس ہزار دینار بھیجے یہ سونے کیسے کیوں ہوتے تھے اور وہ آپ کے سامنے کر دیے لا کر دیے اردو صلی اللہ اس کو پلٹ دیجیے خوشی نے اور سننا دیجیے کہ اللہ مغفرت کرے تمہاری اے عثمان اور تمہاری ہر خطا معاف کرے بوشیدہ ہو ظاہر ہو ہر خطا قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اور کوئی پروا کی بات نہیں ہے آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے یہ بڑی قربانیوں پر انہوں نے بڑی بڑی دعائیں بھی مل لی تھی اور اللہ کی طرف سے بڑی بڑی مددیں آتی اور یہ مالدار بھی بہت تھے ہاں دیکھیں نا ہاں، اتنا مال ہے لیکن کہتے ہیں مال جو صحابہ نے لیا ہے وہ زہد کے ساتھ لیا ہے رغبت کے ساتھ نہیں لیا مال ان کے پاس آیا ہے مال لوہر لوہت کہتے ہیں بےرزمتی کے ساتھ لیا لیکن تو مالداری کا شوق ہو گیا اور اپنے اپنے کھانوں میں اپنے ہر چیزوں میں مالداری نظر آ رہے اس پچھلے مال میں برکت نہیں ہوتی یہ اپنے بارے میں مال میں بے رہتے تھے یہ مال سے کم سے کم فائدہ اٹھانا اور زیادہ سے زیادہ نفع اچھا کے دین کو اپنے مال سے لینا اس لیے یہ پیسے کر جاتے تھے قربانی کی باتیں اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه ایک ضروری اعلان سنیں پھر اڑے انشاءاللہ وہ یہ کہ اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت کریں ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان کی خوب دعوت دی جائے اور سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی خیر کرے اور سامان میں آپ کا جو بھی سامان ہے اس کی نگرانی کرے اس کی خود حفاظت کرے مسجد میں موٹا کپڑا بچائے بغیر نہ سوئے فجر کی نماز کے پہلے پہلے اپنی تمام ضروریات اور معاملات پورا کر لیں اب سنت کے مطابق کھانا کھائے سنت کے مطابق آرام کرے اللہ پاک ہم کو تعجب کی توفیق دے صبح شادی صبح شادی میں اللہ پانچ بج کر باون منٹ پر سبحان اللہ Ha? Meyda keda? Ha, meyda keda. Bunun ameliyatını vermiş şey değil mi koyuyordu? Olur. Ama